قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لیات انسان اور سفیاتی مثلہا حسن الخلق الفل اللسان او قبا قال صلی اللہ علیہ وسلم روا خدا مزے بزرگوں وغیرہ بزرگو بھائیو دوستو عزیزو دنیا اس وقت جن حالات سے گزر رہی ہے جن لوگوں کے سامنے میڈیا ہے جن لوگوں کے سامنے دنیا کے حالات ہیں وہ بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت دنیا کی مظلوم ترین شخصیت اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے عرب سے لے کر اجم اور مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوب دنیا کے جس کونے پر ہم نظر کرتے ہیں تو مظلوم ترین اگر کوئی نظر آ رہا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا پھر اس کے ساتھ ہر جگہ پر خود انسان اپنے اپنے اعتبار سے بھی پریشان ہے کوئی انفرادی پریشانیوں میں ہے کوئی اجتماعی پریشانیوں میں ہے کسی کے ساتھ اپنی انفرادی پریشانیاں لگی ہوئی ہے وہ اپنی اولاد سے بیزار ہے وہ اپنی بیوی سے بیزار ہے اس کے سامنے اس کے کاروبار کا مسئلہ ہے اس کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے اس کی دکان کا مسئلہ ہے اور اجتماعی مسائل پریشانیاں حالات دنیا جانتی ہے کہ ملک کے اعتبار سے فیملی کے اعتبار سے محلے کے اعتبار سے ٹاؤن اور چھوٹی چھوٹی بستیوں کے اعتبار سے تو انسان انفرادی طور پر بھی پریشان اجتماعی طور پر بھی پریشان اب اس وقت ان پریشانیوں کے حل کرنے کے لیے لوگ مختلف لوگوں سے پوچھا کرتے ہیں کہ آخر ان پریشانیوں کا حل کیا ہوگا ظاہر سی بات ہے کسی عقل مند سے پوچھو گے تو وہ اپنی عقل کے اعتبار سے اس کا جواب دے گا لیکن اس کا جواب اسباب پر نظر کرتے ہوئے ہوگا کسی پولیس آفیسر سے پوچھو گے وہ اپنے ضوابط اور قوانین کو سامنے رکھ کر اس کا جواب دے گا کہ اس طرح نظام چلایا جائے تو دنیا میں امن و امان اور سکون قائم ہو سکتا ہے ایک فوجی افسر سے پوچھیں گے تو وہ اپنے اعتبار سے جواب دے گا دنیا میں جس انسان کو پوچھو گے اس کے اوپر جس چیز کا لبادہ چڑھا ہوا ہے وہ اسی اعتبار سے ہمیں رائے دے گا مشورہ دے گا لیکن یہ تمام کے تمام وہ علوم ہیں جن کے پاس کل کا علم نہیں یہ سارے کے سارے مشورہ دینے والے وہ لوگ ہیں جن کے پاس فیوچر میں مستقبل میں کیا ہونے والا ہے ان کو پتا نہیں ہے یہ اپنے عقل اور اپنے ظاہری اسباب کو سامنے رکھ کر ہمیں ان مسائل کا حل بتاتے ہیں اب ہم اس ذات اقدس سے ان مسائل کا حل پوچھے جس کے پاس ماضی کا علم بھی ہے جس کے پاس حال کا علم بھی ہے اور جس کے پاس مستقبل کا علم بھی ہے جس نے خود اپنی صفات کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ول اول آخر و ظاہر ول باقی وہ اول ایسا اس کی بدایا نہیں وہ آخر ایسا اس کی نہایا نہیں ہر چیز کی ایک ابتدا ہر چیز کی ایک انتہا لیکن اللہ کی کوئی ابتدا نہیں اللہ کی کوئی انتہا نہیں بخاری شریف میں ایک عجیب و غریب روایت ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب و تفسیر کی روایت ہے وہ امام تھے اپنے محلے کے اور ان کا معمول یہ تھا کہ وہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلے سورہ اخلاص پڑھتے تھے بولو اللہ واحد کے سورت پڑھتے اس کے بعد جو سورت پڑھنا ہوتا جو آیات پڑھنا ہوتا وہ بعد میں پڑھتے لیکن الحمد شریف کے بعد پہلے کل ہو اللہ کو ضرور پڑھتے محلے والوں نے ان کو سمجھایا کہ آپ اس طرح بیچ میں ہر رکعت میں ضم سورت سے قبل کسی سورت کو پڑھنے سے پہلے یہ سورہ اخلاص کیوں پڑھ رہے ہو انہوں نے فرمایا ان میں سورا مجھے اس سورت سے محبت ہے لوگوں نے بہت سمجھایا کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے آپ کیوں کر رہے انہوں نے آویش میں غصے میں آ کر فرمایا مجھے امام رکھنا ہو تو رکھو یا مجھے الگ کر دو لیکن میں سورہ اخلاص پڑھنا نہیں چھوڑوں گا اب چونکہ وہ اچھے کاری تھے قرآن کے بڑے ماہر تھے قرآن کریم کو بہت پڑھا ہوا تھا ان کا تو محلے والے ان کو علاحدہ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے گئے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے کے امام فلاں صاحب ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ کسی بھی سورت کو پڑھنے سے قبل سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں الحمد شریف کے بعد حضرت نے ان کو کو بلایا تو لما تم ایسا کیوں کیوں کرتے ہو سورہ اخلاص پڑھتے ہو انہوں نے جو جواب قوم کو دیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا فرمایا ان نے سورہ میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں اور میری محبت کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس میں میرے رب کے صفات بیان کیے گئے اس میں میرے رب کے صفات بیان کیے گئے اور خصوصاً وہ صفات بیان کیے گئے کہ جو صفات کسی انسان میں نہیں پائے جاتے سمی تو بندہ بھی ہے بصیر تو بندہ بھی ہے متکلم تو بندہ بھی ہے یہ فرق ہے اللہ دائمی سننے والا بندہ وقتی سننے والا اللہ دائمی بولنے والا بندہ وقتی بولنے والا اللہ دائمی دیکھنے والا بندہ وقتی دیکھنے والا یہ صفات تو بندے میں بھی ہے لیکن لم یلد ولم یولد اس کو کسی نے نہیں جنا اور اس سے کوئی نہیں جنا گیا یہ دنیا میں کسی کی صفت فرمائیے وہ صفت ہے جس صفت کی بنیاد پر مجھے اخلاص سے بڑی محبت ہے حضرت میں اس لیے اس صورت کو پڑھتا ہوں اللہ کے حبیب نے فرمایا آپ کی یہ صورت اس محبت کی بنیاد پر تمہیں جنت میں لے جائے اقرا پڑھتے رہو حضرت نے فرمایا پڑھتے رہو میں تمہیں منع نہیں کر رہا ہوں اس صورت کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کے ذیل میں شرح کرتے ہوئے لکھا ہے فرمایا اللہ کی ان صفات سے محبت پر یہ صورت انسان کو جنت میں لے جاتی ہے نبی کی صفات سے محبت پر نبی کی سفارش نصیب ہو کر ضرور جنت میں جائے گا اس لیے کہ یہ دونوں قرآن ہے یہ دونوں قرآن ہے ایک پڑھا جانے والا قرآن اور ایک چلتا ہوا قرآن پڑھا جانے والا قرآن وہ ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں اور ایک چلتا ہوا قرآن وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتی بابرکت اور ذاتی گرامی ہے تو بہرحال تعالی شانوں نے اس کائنات کے اندر انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کر کے ایک عجیب و غریب علم دے کر کے اس کو اس کائنات میں بھیجا ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جل صفات سے محبت رکھنے والا اس سے تعلق رکھنے والا اس سے کنیکشن رکھنے والا اس سے اپنے آپ کو جوڑنے والا اس کی زندگی بڑی نرالی بنتی ہے بڑی پیاری بنتی ہے بڑی عجیز بنتی ہے اللہ کی ذات سے محبت کرنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کرنے والا بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ شان ہو اپنے قرآن مقدس میں کچھ ہماری رہنمائی کر رہا ایک تو دنیا والوں سے ہم نے پوچھا کہ مسائل کا حل کیا ہوگا انہوں نے اپنے اپنے زام اپنے اپنے عقل کے اعتبار سے مسائل کا حل بتایا لیکن عقل سے بتائی جانے والی بات عقل سے بتائی جانے والی بات سو فیصد صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے عقل سے بتائی جانے والی بات سو فیصد صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے عقل تو خواہشات کے تابع ہے عقل خواہشات کے تابع ہے حضرت عبد رحمت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک عجیب سا لطیفہ بیان فرمایا ایک شہزادہ تھا وہ شہزادہ شکار کے لیے گیا اور پھر واپس آیا تو دنگے ہانکنے لگا بس لوگوں کو دنگے ہانکنے کی بڑی بڑی باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے میں یہ امتحانات کا زمانہ ہمارے مدرسوں میں چلتا ہے ابھی جیسے امتحانات کا زمانہ چل رہا ہے تو میں بچوں کو کہتا ہوں کہ کچھ نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے پرچے میں پھر بھی باہر آ کر کہتا ہے میں نے تو آج اتنا لکھا اتنا لکھا کہ ممتعین سب دیکھتے ہی تھک جائے حالانکہ سوال اور جواب میں کوئی مطابقت نہیں ایک عجیب و غریب لطیفہ ہے ایک ایک صاحب طالب علم جو ہے امتحان دینے بیٹھا ہوا تھا اب ممتحن صاحب نے پوچھا تھا کہ واقع العفق لکھو تو وہ دوسرے سے پوچھنے لگا یہ العفق ہے کیا تو دوسرے نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ جو الزام لگا تھا اس کو لکھنا یہ پوچھا جا رہا ہے تو اس نے وہ واقعہ لکھ دیا باہر نکلے اب تبصرہ ہو رہا ہے بچوں کے بڑے عجیب و غریب تبصرے ہوتے یہ تبصرے کر رہے اس نے کیا لکھا اس نے کیا لکھا اس نے کیا لکھا ایک نے کہا میں تو واقعت الفق کو بہت مفصل لکھ کر آیا کہا تو تو لفق لکھ کر آیا ارے مارے پھوتی قسمت میری اس نے مجھ کو غلط بتا دیا میں عائشہ کا واقعہ لکھ کر آیا واقعت الفق تو بھول ہی گیا اب اس کو یہی پتا نہیں کہ جو حضرت عائشہ کا واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی واقعہ تم عفق ہے اسی کو عفق کا واقعہ بتایا گیا بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ عقل جو ہے وہ خواہشات کے تابع ہے اسی لیے اللہ نے شریعت کا مدار عقل پہ نہیں رکھا عقل کو تابع بنایا ہے یہ ضرور ہے آپ عقل کے ذریعے سے شریعت کو سمجھ سکتے ہیں لیکن بنیاد اللہ کی وہی ہے بنیاد اللہ کی وہی ہے اس وہی کو سمجھنے کے لیے ضرورت پڑے گی عقل کی تو عقل کو اس کے تابع بنایا ایک شہزادہ شکار میں نکلا واپس آیا دنگے ہانکنے لگا دوستوں میں بڑی بڑی باتیں کرنے لگا کہ میں آج گیا تھا شکار کھیلنے اچانک ہرن آیا تو میں نے تیر اٹھا کر کے اس کو مارا میرا تیر سر پھوڑ کر کھڑی توڑ کر نکل گیا تو کوئی اپوزیشن پارٹی کا آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا جو ساری باتوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہے اس نے پوچھا کہ سر اوپر ہوتا ہے کھری نیچے ہوتی ہے اگر تیر سر میں گیا تو کھری میں کیسے لگا اور کھری میں گیا تو سر میں کیسے لگا تو کوئی تملک کرنے والا کوئی چاپلوسی کرنے والا بھی ہوا کرتا ہے اس نے بادشاہ کے بیٹے اور شہزادے کی تائید کرتے ہوئے یوں کہا اس میں کیا بعید ہے ہو سکتا ہے یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہا جس وقت تیر پہنچا تو وہ ہرن اپنے پاؤں سے سر کجا رہا تھا اس لیے سر میں بھی لگا اور پاؤں میں بھی لگا حضرت حامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لطیفے کو نقل کرنے کے بعد حضرت جملہ ارشاد فرماتے ہیں بات ہے ہنسنے کی لیکن مسئلہ نکلتا ہے اس سے کہ دیکھیے عقل خواہشات کے تابع ہے اسی لیے اگر ہماری خواہشات گناہ کرنے کو چاہتی ہے تو میری عقل اس کے لیے بھی دلائل فراہم کر رہی ہے اور میری خواہشات روزہ رکھنے کو چاہ رہی ہے تو میری عقل اس کے لیے بھی دلائل فراہم کر رہی ہے میری خواہشات بدکاری کرنے کو چاہ رہی ہے تو میری عقل اس کے لیے بھی دلائل فراہم کر رہی ہے اور میری خواہشات نماز پڑھنے کو چاہ رہی ہے تو میری عقل اس کے لیے بھی دلائل کو فراہم کر رہی ہے جو عقل خواہشات کے تابع ہو وہ کبھی بھی شریعت کا مدار نہیں بن سکتی ہے اور جب وہ شریعت کا مدار نہیں بن سکتی تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عقلی دلائل کی بنیاد پر پانچ آدمیوں کا قرآن لے کر بیٹھ جانا اور ہر ایک کی رائے کا پوچھنا کہ بتاؤ آپ کی کیا رائے اور آپ کی کیا رائے اور آپ کی کیا رائے اس کے ذریعے سے شیطان تو خوش ہو سکتا ہے میرا رب خوش نہیں ہو سکتا تفسیر وہی معتبر ہوگی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تفسیر وہی معتبر ہوگی جو صحابہ کرام سے ثابت تفسیر وہی معتبر ہوگی جو تابعی سے ثابت حتیٰ کہ بعض واقعات تو وہ ملتے ہیں روایتوں میں کہ وہ تابعی کی تفسیر جب صحابی کے قول سے ٹکرائی نبی کے قول سے ٹکرائی تو اس صورت میں اگر موافقت اور تطبیق دینے کا موقع ملا تو تطبیق دے دی ورنہ تابعی کے قول کو رد کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ کلام رسول کے مقابلے میں اور کلام صحابی کے مقابلے میں اس قول کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب المیرا میں نقل فرمائی ایک صاحب مسئلہ پوچھنے آئے ابو موسا کے پاس فرمایا ایک بیٹی ہے ایک بہن ہے اور جو ہے کوئی ایک تیسری بھی عورت ہے فرمایا ایک بیٹی ایک پوتی اور ایک بہن یہ تین ہے پوتی ہے بیٹی ہے اور بہن ہے میراث کیسے تقسیم ہوگی تو ابو موسا شری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹی کو نصف دے دو اور اور پوتی کو جو ہے بہن کو جو ہے وہ مابقیہ دے دو اور پوتی کو محروم کر دیا جائے گا اس مسئلے کو لے کر کے پھر پہنچا عبداللہ ابن مسعود کے پاس اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں ابو موسا شریف کے پاس گیا تھا اور انہوں نے یہ جواب دیا عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اگر لو عجب میں اگر اس پر جواب دوں جو جواب ابو موسا نے دیا لزل میں گمراہ ہو جاؤں گا میرے نبی سے یہ جواب ثابت نہیں ہے پھر فرمایا کہ مسئلہ اس طرح تقسیم نہیں ہوگا بیٹی کو اتنا ملے گا بیٹی کو بھی ملے گا بہن کو بھی ملے گا عبداللہ ابن مسعود کے اس فتوے کو لے کر وہ سائل پھر ابو موسا کے پاس گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے یہ فتوا دیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میں ان کے قول پر عمل کروں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا ابو موسا نے فرمایا جب تک یہ حبر العلما موجود ہے جب تک یہ امت کا فقیر موجود ہے جب تک یہ امت کا بڑا موجود ہے مجھ سے مسئلہ نہ پوچھو میرے حضرت کا جملہ اس کے اوپر ہے وہاں نفس نہیں تھا وہاں توازو تھی وہاں نفس نہیں تھا وہاں توازو تھی یا تو ہمارا حال یہ ہے کہ میں باوجودی کے غلطی پر ہوں اور دوسرا عالم ایک صحیح بات پیش کر رہا ہے لیکن میرا نفس ہے میں اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اسی لیے امام غزالی نے لکھا ہے فرمایا علما کو کبھی بھی شیطان کفر میں مبتلا نہیں کرے گا شرک میں مبتلا نہیں کرے گا علما کو دیندار کو مبلغین کو دین کے دائیوں کو حاجی قاضی اور نمازی کو اور اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھنے والوں کو شیطان کن گناہوں میں مبتلا کرے گا فرمایا تین گناہوں میں ایک تو اپنی ذات کی برائی دوسرا حسد اور تیسرا گیبت اور ان تینوں گناہوں سے اللہ شیطان اس کی زندگی کو برباد کر دے گا یہ تین گناہ ہے فرمائے یا تو گیبتوں میں مبتلا کرے گا ان کو یا حسد میں مبتلا کرے گا یا پھر دوسروں کے مقابلے میں اپنی شان اپنی بڑائی اس پر مبتلا کر کے اس کی زندگی اس کی عبادت اور اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کو ویران کر دے گا بہرحال عقل پر اللہ نے بنیاد نہیں رکھی شریعت کی بنیاد نقل پر ہے وہی پر ہے اللہ کے فرمودات کے اوپر ہے تو اب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ دنیا کے ان حالات کو حل کرنے کا کوئی مسئلہ بتائیے دنیا والوں نے تو ہمیں بتا دیا لیکن اس سے مسئلے حل نہیں ہو رہے بگڑتے جا رہے ان مسائل سے مسئلے حل نہیں ہو رہے بگڑتے جا رہے کوئی کہہ رہا ہے فوج اور ملٹری کو رکھ دو جتنی فوج اور ملٹری کو رکھا جا رہا ہے کتنے زیادہ کرائم اور جرائم بڑھتے جا رہے فرمایا پولیسوں کی تھاک کی تھاک رکھ دو جتنی پولیسوں کو رکھا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ گناہوں کا ارتقاب ہوتا جا رہا ہے جلوت میں نہ صحیح خلوت میں لوگ گناہ کر رہے ہیں تو اب ہم اللہ سے پوچھ رہے اللہ آپ ہی اس کا حل بتائیے اب اللہ اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے پہلی بات سنو اندین ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین معتبر ہے تو وہ دین اسلام ہے دوسری آیت نے فرمایا اگر تم میرے اس اسلام کو نہیں مانو گے وہ کبھی غیر الْإِسْلَامِ دِينًا اور جو اس دین کے علاوہ کسی بھی دین کو لے کر میرے پاس آئے گا میرے نزدیک کو مربوط قرار دیا جائے گا میں اس کے دین کو قبول نہیں کروں گا میں اس کی باتوں کو قبول نہیں کروں گا اور جو اس پر جمے گا وہ اللہ ولا حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے کسی نے سوال فرمایا ما حبل اللہ حبل اللہ کیا ہے فرمایا التوحید و اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پکی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اطاعت یہ دو چیز یہ ہے حبل اللہ فرمایا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ جمیا ولا تفر رکھو اور انتشار اختلاف آپس میں پیدا نہ کرو اگر تم نے یہ کام کر لیا تو نتیجہ یہ ہوگا خدا کامیاب بنائے گا اور اس کے خلاف کیا تو اللہ تمہاری جماعت کے انتشار کو دیکھ کر تم پر عذابوں کی بارش کو برسا دے پھر کوڑے ماریں گے پھر ڈرائے جائیں گے پھر دہشت گردی کے الزام لگیں گے پھر طرح طرح سے ستائے جائیں گے اور نہ معلوم کیسے کیسے حالات رونما ہوں گے اب ان باتوں کو قرآن کی نایت کو دیکھ کر آگے ہم دنیا کے حالات کا جائزہ لیں دنیا میں ایک تو اللہ کا بندہ وہ ہے اللہ کا بندہ ہے چاہے وہ جو بھی ہے اللہ کا بندہ ہے کون ہے وہ جس نے بالکل لیا اللہ کا انکار کر دیا ہے وہ اللہ ہی کا بندہ ابراہیم علیہ السلام وسلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے بہت مشہور ہے اور ہمیں مہمان آئے تو کھانا اچھا نہیں لگتا فرق ہو گیا مہمان آئے تو ہمارے پیشانی پر بل آتے ہیں اور وہاں مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے ابراہیم علیہ وسلح تو وسلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے کوئی جا رہا تھا مہمان کوئی تھا نہیں اس کو پکڑ لیا بھائی میرے ساتھ کھانا کھا لیا فرمایا شروع کرو بسم اللہ سے اس نے کہا بسم اللہ بسم اللہ کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا تو کہا جس اللہ نے تجھے پیدا کیا اس کے نام سے کہنے لگا میں نہیں جانتا وہ تھا مشرق اللہ کا منکر اس نے کہا میں نہیں جانتا تو حضرت کو غصہ آیا روزی روٹی اس کی کھانا اور نام اس کا نہیں لے رہا ہے کسی اور کا نام لے رہا ہے بگایا اس کو وہی اتری ابراہیم علیہ السلام پر پیغام آیا اللہ کا ابراہیم ایک مرتبہ تیرے دسترخان پر آیا میرے نام نہ لینے پر تو نے اس کو اٹھا دیا میں اس کی پیدائش سے لے کر اس کے برہا پہ تک میرا نام نہیں لے رہا ہے پھر بھی میں اس کو کھلا رہا ہوں ہاں وہ اللہ ہے اسے اللہ کہ ہمارے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے حضرت کو میں نے نہیں دیکھا لیکن ہمارے حضرت نے دیکھا ہے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا دامت برکاتہ نے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب میرے حضرت کی زبان سے میں نے سنا کہ جس کے لیے جو دعا کرتے تھے چند دن نہیں گزرتے تھے کہ دعاؤں کا ظہور ہو جاتا تھا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ باقاعدہ رکا لکھ کر حضرت مولانا اسد اللہ صاحب کے پاس بھیجا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے اس مسئلے میں میرے لیے دعا کر دیجیے اور جز المساجد شرح امام مالک کو جب شروع فرمایا حضرت شیخ رحمۃ اللہ امام مالک کی شرح بہت زبردست شرح ہے فضائل اعمال میں آپ نے بار بار حوالے بھی پڑھے لیکن سوائے سر ڈھونڈنے کی اور کیا ہوتا ہے اس میں سمجھ میں تو گزارتا نہیں کہ جز المسالک کیا ہے ایک مصری عالم مدین منورہ میں مکتبہ ایک مکتبہ ہے میں بھی وہاں تھا اور وہ دیکھ رہے تھے ویسے ہی میں نے اناب شناب ان سے بات کی کچھ تعارف کی باتیں ہوئی میں نے کہا تاریخ تم آپ اس شیخ کو پہچانتے صاحب کتاب کو آپ پہچانتے فرمایا نام کل اب جیسے میرے باپ کو میں پہچانتا اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا کائنوں نے مسلک مالکیت کو ایسا کھولا ہے اور موقع امام مالک کو ایسا کھولا ہے کہ اگر اس نے اپنی کتاب کے شروع میں محمد زکریہ حنفی نہ لکھا ہوا ہوتا تو میں سمجھتا کہ مسلک مالکیت کا کوئی بڑا امام ہے حضرت حضرت تھے میرے حضرت نے فرمایا کہ فضائل اعمال حضرت نے جوانی میں لکھی اگر بڑھاپے میں لکھتے تو وہ علوم آتے کہ سمجھ بھی نہ پاتے یہ تو جوانی میں لکھی پھر بھی وہ علوم آ چکے ہیں بعض جگہوں پر حضرت کی جو بحثیں ہوتی ہے تو وہ سمجھ میں نہیں آتی تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی ذاتی گرانی حضرت مولانا رسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت میں نے یہ کتاب شروع کی ہے دعا فرمائیے تو حضرت نے ایک جملہ لکھ کر بھیجا فرمایا اس میں خدا سے شروع کیجئے اس میں خدا سے شروع کیجئے اور اس میں محمد پر پورا کیجیے اشارہ فرمایا بسم اللہ بول کر شروع کیجئے اور وصل اللہ علیہ نبی الکریم پر پورا کیجیے یعنی نبی پر درود بھیجتے ہوئے حضرت شیخ اس جملے پر فرماتے ہیں کہ جب یہ لکھ دیا گیا کہ اس میں محمد پر پورا کیجئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ میری کتاب پوری ہو کر رہی یہ واسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے بہت بڑی شخصیت گزری ہے بہت بڑی شخصیت مظاہروں کے ناظم تھی اور بہت مشہور ہے کہ جن پر غصے ہوتے تھے اللہ ان کو ولایت نصیب کرتا تھا ان کا ایک شعر ہے حضرت کے بہت سارے اشعار ہیں تو ان کا ایک شعر ہے جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز بھی اس میں لا ہوا کل بھی اس میں لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا ہوا جو لا لا کہا وہ یعنی اس اللہ نے جس کو لا کہا وہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے وہ لا بھی اس میں لا ہوا فرمایا اس کا لا بولنا بھی ساری کائنات کی نفی کرنے والا ہے جز یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی انکار بڑی چیزوں کا بھی انکار کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا پھر کیا ہوا اللہ ہوا ساری کائنات کی فنائیت ہوئی اور ایک رب کی وجودی ہوئی یہ شعر کا مطلب ہے جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا تو لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا تو وہ ذاتی گرامی کچھ بندے تو اللہ کے وہ ہیں جنہوں نے بالکل لیا اس کا انکار ہی کر دیا جس نے اس کا انکار کیا تو دنیا میں کافر قرار دیے گئے وہ مشرق قرار دیے گئے کچھ وہ بندے ہیں جنہوں نے اس اللہ کا اقرار تو کیا لیکن اس کی باتوں کا انکار کیا اس نبی کا اقرار تو کیا لیکن اس کی باتوں کو نہیں مانا وہ ہم ہیں ہم بھی مجرم ہیں مشرق و کافر بھی مجرم ہے لیکن وہ بڑا مجرم ہے ہم چھوٹے مجرم ہیں مجرم وہ بھی ہے مجرم ہم بھی ہے اسی لیے قرآن نے دونوں مجرموں کے باپ میں فرمایا جہنم میں جائیں گے لیکن فرق اتنا ہے خالدن کیا پہلا مجرم جو ہے کوفرا اور شرک کرنے والا وہ دائمن جہنم میں رہے گا چھوٹا مجرم جو ہے اس میں دو باتیں ہیں اللہ کی نظر عنایت ہو جائے معافی ہو کر جنت میں چلا جائے اور نظر عنایت نہ ہوئی تو سزا بھگتنا ضروری ہوگا مجرم ہم بھی ہیں ہم چھوٹے مجرم ہیں ہم نے اللہ کو مانا اللہ کی نہیں مانی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی ابو نواز ایک شاعر گزرا ہے اس نے ایک عجیب بات کہی اپنی محبوبہ کے اوپر اشباہ تو آدائی فصر تو ہب ہو اشباہ تو آدائی فصر تو ہب ہوں فی او میری محبوبہ او میری محبوبہ تیری شکل پر میرا دشمن بھی نظر آیا تو میں نے میری محبوبہ کی شکل کی وجہ سے دشمن سے بھی محبت کر لی اشبہ کو آگاہی میں نے جب دیکھا کہ یہ میرا دشمن ہے لیکن اس کی شکل میری محبوبہ کی طرح ہے میں اس سے محبت کرنے لگا کیوں اذکان حبی فی حبها فداون اس لیے کہ میری محبت میری محبوبہ کے اوپر فدا ہے میں اس پر قربان ہونے والا ہوں بھلا شاعر اس آیت میں اگرچہ اپنے محبوبہ کا تذکرہ کر رہا ہے لیکن اس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہاں تو محبوبہ کی شکل پر دشمن بھی نظر آئے اس سے محبت ہونے لگی اور یہاں تو انبیاء کرام کی شکل پر اولیاء کرام نظر آئے جو اللہ کے دوست ہے پھر بھی ہمیں ان سے محبت نہیں حضرات اولیاء سے ہمیں کوئی محبت نہیں نفرتیں ہیں عداوتیں ہیں دشمنیاں ہیں حالانکہ یہ وہ اولیاء کرام ہے جن سے متعلق قرآن نے کہا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم دنیا میں بھی بشارت مرتے وقت بھی بشارت اور قیامت میں بھی یہ بشارت اولیاء اللہ کو ملے گی اللہ اللہ ان اور مجنون کا نام تو سب سنتے ہی رہتے اور سن سن کر مجنو ہو بھی چکے ہیں مجنو کا اصل نام مجنون اس کا نام توبہ توبہ ہے تاریخ میں اس کا نام توبہ بتایا گیا اور وہ کوئی ایسا دیوانہ اور پاگل نہیں تھا لیکن آنکھ لگ چکی تھی ورنہ تھا نمازی ان کے حالات میں لکھا ہے کہ تحجد گزارا آدمی تھا اسی لیے موت کہاں ہوئی ترکستان کی فتح میں مقام کماس پر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اس کی موت ہوئی لوگ نے لوگوں نے اس کو معشوق کے اندر جس واقعے کو ایسا گھمایا ایسا گھمایا کہ مجنو کی حقیقت ہی کا پتہ نہیں اور پھر مجنو پر قیاس کرتے ہوئے حضرت یوسف اللہ نبی علیہ صلا وسلام کے قرآن کے روس واقعے کو بھی ایسا گھمایا کہ مفسر بھی جب تفسیر کرتا ہے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یوسف بھی کوئی مجنو تھا اور زلی لیلا تھی اللہ سم سم اللہ جس کو قرآن کریم نے القصص کہا سب سے بہتر قصہ کہا اور کیوں کہا یہ وقت وہ نہیں ہے ورنہ میں سورہ یوسف کو کھولتا کہ اس کو احسن القصص کیوں کہا اس میں وہ کیا باتیں بیان کی گئی ہیں میں ایک بات نقل کروں جس کی طرف علامہ معائمی رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کیا معائمی علامہ معائمی وہی جن کو ماہم کہتے ہیں نا بمبئی میں ماہم اور ماہم میں بزرگ آرام کر ہے اس بھی ان کا منایا یہی وہ علامہ معائمی رحمت اللہ علیہ انہی کے نام پر وہ مہائمی تبدیل ہوتے ہوتے ہوتے ماہم بن گیا علامہ مہائمی نے دو جلدوں میں کتاب لکھی ہے فتح الرحمان سورہ یوسف کے واقعے میں اخیر میں ایک بات لکھتے ہیں بہت عجیب و غریب فرمایا پورے سورہ یوسف کا خلاصہ ان اللہ لا یوگی ویسبر اگر ان اللہ لا اجر المحسنین فرمایا واقعہ یوسف پر غور کرو کہاں سفل میں گئے ہوئے تھے کہاں کنویں میں گرے ہوئے تھے کیسے اللہ نے کنویں سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بازار مصر میں بیچا گیا اور غلام بنایا گیا اور غلام کے بعد بادشاہ کی خریداری اور پھر ایک الزام عظیم اور الزام عظیم کے تحت ذلتوں کے مسائل اور ذلتیوں کے ساتھ جیل خانے میں جانا اور پھر فیتولنگ سات سال اور پھر فیتول چودہ سال جیل کے اندر رہنا یہ لمبی مدت اور اس لمبی مدت کے بعد جا کر مقام سلطنت بھی اللہ نے عطا فرمائی بادشاہ بھی بنا دیا مقام نبوت بھی اللہ نے عطا فرمائی اللہ میں فرماتے ہیں یہ زمین کی تہ سے اٹھا کر اس بلندی کے اوپر لے جانا قرآن صاحب کا اشارہ کر رہا ہے میت یوسف نے تقوا اختیار کیا اور صبر کیا فرمایا اللہ ان دونوں صفت والوں کو ضائع نہیں کرتا ان دونوں صفت والوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا جو تقوا اختیار کرے گا اور جو صبر اختیار کرے گا میرے بھائیوں کروے بہت پی جاؤ سہنے کی عادت بناؤ لڑنے کا مزاج نہ بناؤ سہنے کا مزاج بناؤ میرا نبی سہ گیا سہ گیا میرا نبی روایتوں کو اٹھا کر پل لے آج تو جرا ذرا سی بات فوراً آستی فوراً مقابلہ سہنے والی عادت بناؤ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے حدمت پہ حاضر ہوئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں قیامت میں اللہ میرے ایبو پر پردہ ڈالے فرمایا اللہ کے بندے اللہ کے بندے دنیا میں تیرے بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دے اللہ قیامت میں تیرے ایبو پر پردہ ڈال دے اچھالو مت کسی کے برائیوں کو پھانسی کو فاجر سے بنا ہوتے ہیں عزت والے سے بھی ہو جاتے ہیں اس میں کیا ہوا یہ انسان بسر ہے نبی نہیں ہے معصوم نہیں معصوم صرف انبیاء کرام علیہ وسلات وسلام انبیاء سے گنا نہیں ہوتا باقی اولیاء سے بھی ہوتا ہے تابعین سے بھی ہوا تب تابعین سے بھی ہوا تاریخ اس سے بڑی بڑی ہوئی ہے لیکن عزت والوں کی عزت کو پامال کرنے کے لیے کسی کے گناہ کو نہ اچھالو سہنے والے بنو برداشت کرنے والے بنو ظلم ہوئی شرح میرے نبی علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہیں کھڑا ہوا سر شریف میں روایت ہے اور کیا جملے کہے میرے نبی کو فرمایا آپ انصاف نہیں کرتے آپ میں تقوا نہیں ہے آپ میں مال کی محبت ہے میرے نبی کو کہہ رہا ہے آپ میں مال کی محبت ہے آپ میں انصاف نہیں ہے آپ میں تقوا نہیں ہے میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری سہ گیا میرا نبی سہ گیا جواب نہیں دیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دانی یا رسول اللہ بحاد المنافی اللہ کے حبیب مجھے اجازت دیجیے گردن دوں حضرت نے فرمایا نہیں نہیں نہیں یہ نماز پڑھتا ہے واہ یہ نماز پڑھتا ہے یہ ہمارے ساتھ روزے رکھتا کیا ہم سیرت کو پڑھتے ہیں کیا ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے زندگی اچھلنے والی ہم نے بنائی کودنے والی بنائی ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سا ہمارا کوئی مسئلہ کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے ہم اس کی عزت کو اتار کر اس کے ہاتھ کو پکڑ لگے سہنے والے بولو خالد ابن ولید نے فرمایا یا رسول اللہ سے ایسے تو کئی مسلی ہیں نماز پڑھنے والے جو منافع ہوا کرتے ہیں ان کے دل میں لفاف ہوتا ہے حضرت اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں حضرت نے فرمایا مجھے کسی کے دل کو چیر کر دیکھنے کا حکم نہیں دیا خالد تم اس کے دل پر کیسے حکم لگا رہے مجھے کسی کو دل کو چیر کر دیکھنے کا حکم نہیں دیا گیا حضرت سہ گئے اور ایک جملہ ضرور فرمایا یا لا منو لاتا گونو موسا یہ آیت پڑی حضرت نے فرمایا موسا کو ستایا گیا موسا برداشت کر گئے اگر مجھے ستائیں گے میں بھی برداشت کر لوں گا ہاں میرے بھائیو سہنے والے بنو کر جانے والے بنو اپنی زبان کو کروی نہ بناؤ کسی کے دلوں کو زخم پہنچانے والے نہ بنو میں نے جو ابھی روایت پڑھی ابو داؤد شریف کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اللہ کے حبیب نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے نفس نفس محمد جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ نے اس امت کو جو دو صفتیں عطا فرمائی لایاتی مجھ ایسی دو صفتیں کسی کو نہیں دی کیا حفظ اللسان زبان کی حفاظت اور دوسرا حسن الخل اچھے اخلاق اچھے اخلاق ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معاذ یا معاذ یا معاذ تین یا معاذ حضرت معاذ پورے طور پر متوجہ ہو گئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں یوں جیب نکالی زبان نکال دیکھ رہے ہو اس طرح حضرت نے زبان نکالی اور حضرت نے فرمایا معاذ اس کو قابو میں کر لو خدا تمہیں میرے ساتھ رفاقت عطا کرے گا اس کو قابو میں کرو خدا تم کو میرے ساتھ رفاقت عطا کرے گا جنت میں میرے ساتھ تمہیں رکھے گا میرا نبی زبان سے بھی پہلے بول سکتا تھا زبان نہ بتا لیکن زبان نکال کر عملی طور پر بتایا پریکٹیکلی طور پر میرے نبی علیہ السلام دلوں میں بات کو بٹھانا چاہتے تھے ابھی داؤد شریف روایت ایک رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے نماز پڑھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے حضرت نے فرمایا جاؤ توجہ وسلم وضو کرو اور پھر سے نماز پڑھو وہ گئے وضو کیا پھر سے نماز پڑھی پھر آئے حضرت نے فرمایا توجہ وسل رکھ وسل فرمایا وضو کرو پھر سے نماز پڑھو تین مرتبہ ان کو وضو کروایا اور فرمایا پھر سے وضو پھر سے نماز وہ سابق چل لگی یا رسول اللہ اس سے اچھا وضو اس سے اچھی نماز مجھے اب نہیں آتی جو مجھے کرنا تھا وہ تو میں نے کر لیا اللہ کے حبیب وہ وہ کیا خامی ہے میرے اندر وہ کیا کمی ہے میرے اندر آپ بتا دیجئے تاکہ میں اس کی اصلاح کروں فرمایا تیرے لونگی تخنوں سے نیچے جا رہی ہے ابو داؤد شریف کی روایت میں اسے ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس لیے ذہن میں یہ روایت آئی تیری لونگی تخنوں سے نیچے جا رہی اس کو اوپر کر سوال یہ ہوتا ہے کہ پجامہ پینٹ وغیرہ کو تخنوں سے نیچے رکھنے سے وزو تو نہیں ٹوٹتا نماز تو ہو جاتی ہے حضرت نے ایسا کیوں کیا کہ بار بار وضو کروایا اور بار بار نماز پڑھائی شرائے حدیث لکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اس بات کو دل میں بٹھانا چاہتے تھے تاکہ آئندہ اس صحابی کو برابر یاد رہے کہ تخنا سے نیچے پجامہ پینٹ لنگی وغیرہ کو نیچے لٹکانے سے میرے نبی نے مجھے اس طرح منع کیا تھا آئندہ پوری زندگی ان کی حفاظت ہو جائے اس لیے میرا نبی عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر اور جب یہ روایت آئی تو بخاری کی ایک روایت ذہن میں آئی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک انسان کی لنگی اور پجامہ تخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا پہلی قوم میں فرمایا اللہ نے زمین کو فارا اور اس کو زمین میں اتار دیا القیامہ اور اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا علامہ سیوتی نے ان دونوں روایتوں کو جمع کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہاں صحوات فقہا ہو گیا یہ تھوڑی بات تو علمی ہے لیکن بات ذہن میں روایتیں آ گئی یہ تو مسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بالخیالہ یعنی تکبر کے ساتھ جس نے پجامے کو شان بتلانے کے لیے جس نے پجامے کو تخموں سے نیچے لٹکایا وہ تو فقان مکرو تحریمی لکھا لیکن کوئی اس طرح کی نیت نہیں تھی اور اس کو لٹکا دیا تو فقان نے اس کو لکھا ہے کہ یہ مکرو تنظیحی ہے یا یہ ہے کہ یہ ببا استحباب کے خلاف کیا اس کی طرف سیوتی نے اشارہ فرمایا کہ یہ دونوں جو روایتیں ہیں یہ کچھ اور اشارہ کر رہی ہے اور وہ تزل یوم القیامہ اور اسی طرح بداؤ شریف کی روایت سے کچھ اور اشارہ مل رہا ہے اس لیے فرمایا اتنے بھی نیچے آ کر کے مسئلہ بیان نہ کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا وزن کر ہے نبی کا کلام بہت اونچا ہے اور سیوتی نے پھر ایک بات لکھی فرمایا چنگاری چھوٹی ہوتی ہے لیکن اسی سے مکان بھرک اٹھتا ہے عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن اسی سے جہنم بھرک اٹھتا ہے تو مجنو جو ہے نا اس کا نام توبہ تھا توبہ اور بس تھا تو دیندار لیکن آنکھ لگ گئی دنیا میں کہتے ہیں آنکھ لگ گئی آنکھ لگ گئی اور جس سے آنکھ لگی تھی وہ چچازاد بہن تھی لیلا وہ چچازاد بہن ہے اس لیکن مسئلہ ہوا نہیں نکاح تو نہیں ہوا زندگی ایسے ہی گزر گئی تو مجنو نے بہت سارے اشار کہے اس میں ایک شعر اس نے کہا سلمت ادا دعت على قبری فاجیبها اس نے کہا اخیلا قبیلہ لیلا کا جو قبیلہ ہے اصل یہ قبیلہ خفاظی قبیلہ کہا جاتا ہے اور یہ قبیلہ آج بھی موجود ہے مکے میں یہ قبیلہ آج بھی ہے اسی قبیلے سے لیلا کا تعلق تھا تو یہ کہنے لگ کہ ویسے تو لیلا سے بلنا نہیں ہوا میری مراد پوری نہ ہوئی لیکن اگر لیلا میرے مرنے کے بعد میری قبر پر بھی آئے گی اور اگر سلمت مجھے سلام کر لیا تو میں اس کا جواب قبر سے بھی دوں گا یہ محبت کی طرف اشارہ کر رہا ہے میں نے یہ جملے اس لیے کہے کہ ایک مجنو کو لیلا سے محبت ہے جس پر کہہ رہا ہے کہ میں قبر سے بھی جواب دوں گا افسوس کہ انسان پیٹ بھر کر کھا کر سوتا ہے اور رات میں آنکھ کھلتی ہے تو نہ اللہ یاد آتا ہے نہ نبی پر درود یاد آتا ہے بھولا ہوا ہے اللہ اس پر واقعہ لکھا ہے کہ جب توبہ کی موت ہو گئی کوماس میں ترکستان میں اور لیلا کا نکاح کسی اور سے ہو گیا تھا تو وہ گھومتے گھماتے ترکستان پہنچی تو پتہ چلا کہ فلاں جگہ مجنو کی قبر ہے وہ گئی وہاں اور اس نے مجنو کی یہ جو اشار تھے نا وہ پڑھے لو اللہ الخلا ادا سلمت قبری فوجی بہان یہ کچھ اشار پڑھے اس کے بعد السلام علیکم بولنا ہی تھا کہ اس واقعے میں لکھا ہے کہ قبر سے اس نے جواب دیا اب طقط نظر اس واقعے کے لیکن یہ ایسی شخصیت نے واقعہ لکھا ہے کہ وہ کتاب بھی انکار کے قابل نہیں یہ واقعہ حیات الحیوان میں لکھا ہے ویسی بات ہے کہ حیات الحیوان جو کتاب ہے وہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو دفاع کر دیا جائے روایت سے اس پہ کوئی بحث نہیں ہے کہ یہ واقعے کی حقیقت کیا ہے کہیں تم اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ڈالیں اس لیے میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا کہ وہاں یہ واقعہ لکھا ہوا میں نے اس واقعے کو صرف اس لیے نقل کیا کہ اس فانی محبت میں ڈوبے ہوئے کا کلام یہ ہوا کرتا ہے ہمیں نہ اللہ سے محبت نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ان دونوں محبت کے نہ ہونے کی وجہ سے کائنات کی فضا بگڑی ہوئی ہے اور اللہ کی محبت کے نہ ہونے کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور عشق نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اپنی نگاہ کرم کو پھیل دیا فلا ورب کلا یقینو نہ حتیٰ یو کا فیما شجر بہ رہ ہو تم ملا یجدو فی انفسهم ہر جب بما قضی ویسلمو تسلیما فلا ورب کلا یقینو نہ حتیٰ یو کا اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم بہت پیارا جملہ اللہ نے استعمال میرے محبوب تیرے رب کی قسم اگر یہ تیرے نہیں بنیں گے تو میں ان کو قبول نہیں کروں گا نہایت کا خلاصہ بتا رہا مینو یؤمنون میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا حتہ تمو کا فیم ہو جب تک کہ یہ اپنے اندرونی مسائل میں اپنے اختلافی مسائل میں تجھے حاکم نہ بنائے تیری حدیث کو حاکم نہ بنائے قرآن کو حاکم نہ بنائے اور اس فیصلے پر جب تک راضی نہ ہو اگر یہ تیرے فیصلے پر راضی نہیں تو یہ میرے نہیں ہو سکتے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کی نظر میں کتنا بڑا تھا فرما دیا جو تیری تیری بات کو نہیں مانے گا وہ میرا نہیں ہو سکتا ان کم تم تو ہب اللہ ہوگی بھی یہ تم اللہ بھیا دنوبا کم فرمایا اللہ سے محبت چاہتے ہو اللہ سے محبت چاہتے ہو اور اللہ کے پیار اور دلار کو چاہتے ہو تو کیا فرمایا میرے نبی کی اتباع کر لو میری محبت بھی اترے گی میری رحمت بھی اترے گی آیت یہ بتا رہی ہے اللہ کی محبت کس لیے نہیں اتر رہی ہے کہ نبی کی اطاعت نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں ہے اسی لیے اللہ کی محبت اترتی ہوئی نظر نہیں آ رہی وضحا کی صورت تو ہم بار بار پڑھتے ہیں ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی نظر میں کتنے پیارے تھے عام مفسرین نے اس کا ایک ہی ترجمہ کیا لیکن تفسیروں کے بادشاہ علامہ راضی رحمت اللہ علیہ نے تین ترجمے فرمائے تفسیر راضی دیکھی تین ترجمے پہلا ترجمہ تو وہ عام ترجمہ کیا ہے وبوہا ولی سدا قسم ہے چاش تک وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے دوسرا ترجمہ کیا وز میرے پیغمبر تیرے روشن علم کی قسم تیرا علم بڑا روشن ہے تیری باتوں میں دوگلی باتیں نہیں تو نے اگر سفا پہاڑی پر چڑھ کر کے یوں کہہ دیا یا تو لا الہ الا اللہ کہنے والا کامیاب ہو جائے گا تو نے اگر کہہ دیا کہ نماز پڑھنے والا کامیاب تو وہ ہو جائے گا تو نے اگر کہہ دیا روزہ زکات حج کرنے والا کامیاب وہ ہو جائے گا تو نے کہہ دیا حسن اخلاق کو اپناؤ وہ کامیاب ہو جائے گا تو یقیناً ہو جائے گا تیرے روشن علم کی قسم دا سدا اور میرے محبوب تیری صفت ستاری کی قسم کیا ترجمہ کروائے تیری صفت ستاری کی قسم کہ محبوب تیرا کوئی امتی جب تیرے پاس آتا ہے تو تو ایسی پردہ ڈال دیتا ہے جیسے گناہ ہی نہیں صفت ستاری اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو لے لو ہاں وقت نہیں ہے ورنہ میں بہت روایتیں پیش کروں وہی میرے اجلانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک صحابی کے ذریعے سے پوچھوایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو مشغول دیکھا میں کیا کروں اس آدمی کو قتل کر دوں حضرت نے منہ پھیل لیا اور صحابی سے نے پوچھا کیا جواب دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی ناراض ہو گئے نبی چاہتے تھے کہ اویمر اگر تیری بیوی ہی کا مسئلہ تھا تو مجھے دائرے پوچھ لیتا کسی کو واسطہ بنا کر اپنی بیوی کو رسوا کیوں کیا ستاری ستاری بہت بڑی چیز ہے پردہ ڈالو میرے بھائیوں کسی کا عیب معلوم ہو جائے پردہ ڈالو اچھالو مت اسے کسی کی عزت کو کھلواڑ نہ بناؤ اور کسی کی عزت سے نہ لڑو ورنہ میں نے کسی کا ایک عیب جانا ہے میرا رب میرے لاکھوں عیب جانتا باعض اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گناہ ہوا خود آئے اعتراف کر رہے اللہ کے حبیب مجھ سے یہ گناہ ہوا اب مجھے پاپ کر دیجئے جو شریر سزا ہے وہ جاری کر دیجیے حضرت منہ پھیر لیا پھر منہ پھیرا پھر منہ پھیرا پھر منہ پھیرا اور چاروں طرف چاروں طرف جو مائز اسلمی دوڑ رہے جب وہ چاروں طرف آئے تو حضرت نے پھر ان کو ٹالنے کی اور پردہ ڈالنے کی کوشش کی اور ارشاد فرمایا لال کا گمس کا لال کا لمس کا لال تکبل کا ارے تو نے صرف یہ چھوٹے چھوٹے کام کر لیے ہوں گے اسے آگے تجھ سے کچھ نہیں ہوا ہوگا فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گنا ہوا ہے جب وہ بار بار اصرار کرنے لگے تب جا کر کے مسئلہ سامنے آیا ورنہ میرا نبی پردہ ہی ڈالتا رہا حسین کو کھولا نہیں پردہ ہی ڈالتا رہا ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت سے قبیل غامدیہ کی عورت اسی طرح کا مسئلہ ہو گیا وہ خود آئی اعتراف کیا اقرار کیا اللہ کے حبیب ان کو بھی تار رہے چھپا رہے تشریف لائے یا رسول اللہ ایک عورت میری دکان پر کھجور خریدنے آئی تھی اللہ کے حبیب ایسا مسئلہ ہو گیا اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ساتھ اثر کی نماز پڑھ لو جب نماز پڑھ لی ان کو قریب بلا کر فرمایا اللہ نے اس نماز کی وجہ سے تیرے گناہ کو معاف کر ان الحسنات السیئات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے عمل پر پردہ ڈالتے جا رہے پردے ڈالے اور امت کو یہ تعلیم دی تم بھی پردہ ڈالو ایبو کو نہ بولو ہاں کوئی شرارتی ہے کوئی خباست کر رہا ہے گناہوں پر دلیر بنا ہوا ہے اس کے مسئلے شریعت نے اجازت دی کہ پھر ایسے انسان کو ضرور سزا دینی چاہیے ورنہ ایک شریف انسان ایک عزت والا انسان اس سے کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہمیں اس کی زندگی پر پردہ ڈالنا چاہیے جاتے اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پوری زندگی کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے میرے نبی نے کبھی کسی کی ٹوپی نہیں اچھالی میرے نبی نے کبھی کسی کی پگڑی نہیں اچھالی ایک صحابی نے کسی صحابی کے بعد میں شکایت کی ابو دار شریف میں ہے حضور نے فرمایا مجھے میرے صحابہ کے بعد میں بدزن لگا میرا دل صاف ہے صاف رہنے دو میرا دل صاف ہے میرے صحابہ کے باپ میں صاف رہنے دو مجھے بدزن نہ کرو کسی کے باپ میں کئی روایات بھری پڑی ہے کہ ذات اقدس کے سامنے معاملہ آیا اور اللہ کے نبی نے اس کو چھپانے کی کوشش کی اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی کہ کسی طرح اس کا عیب نہ چھپے کچھ واقعات تو وہ ہے کہ وہ روایتیں تو آئی لیکن شراہ کرام فرماتے ہیں کہ آج تک اس صحابی کے نام کا پتہ نہیں چھپایا گیا بخاری شریف کی پہلی روایت ان نمل امال نیت ان نمال امر اما نوا پون کار ہجرت سونی پون کار ہجرت سونی پون کار ہجرت دنیا اور الا امراط یلکی ہوا اور ہجرت ہو الا مہاجر اس روایت کا شان ورود یہ ہوا کہ مکہ کے ایک مسلمان نے مکہ کے ایک مسلمان نے مدینے کی ایک عورت پر خطبہ بھیجا پیغام نکاح بھیجا تو مدینے سے عورت نہیں ہو کہلوایا پہلے ہجرت کرو تو میں نکاح کروں گی انہوں نے اس عورت سے نکاح کی بنیاد پر ہجرت کر لی اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتا چلا فرمایا تم نے اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت نہیں کی تم نے عورت کے لیے ہجرت کی عورت ملے گی ثواب نہیں ملے گا عورت ملے گی لیکن چودہ سو پینتیس سال ہو گئے یہ وہ کون صحابی ہے کچھ پتا نہیں چھپا لیا گیا چھپایا گیا پردہ ڈالو پردہ ڈالو اگر ہم کسی کی زندگی پر پردہ ڈالیں گے اللہ ہماری زندگی پر پردہ ڈالے گا یقیناً یہ نبی کا جھوٹا فرمان نہیں ہے سچا فرمان وہ ہماری زندگیوں پر پردہ ڈالے گا تو ایک ترجمہ تو یہ ہوا کہ میرے پیغمبر تیرے روشن علم کی قسم بلئی لیدا سدا اور اے میرے پیغمبر تیری صفت ستاری کی قسم اور تیسرا ترجمہ فرمایا وضوحا و میرے پیغمبر تیرے خوبصورت چہرے کی قسم جیسے صبح چمکتی ہے ویسے تیرا چہرہ چمکتا ہے اور ولئی لیدا سدا یہ بھی فخر راضی ہی نے ترجمہ کیا ولئی لیدا سدا اور فرمایا تیرے کالے کالے زلف جب شانوں پر گرتے ہیں تو تیرے کالے زلفوں کی قسم یہ محبتانہ ترجمہ ہے یہ شکانہ ترجمہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو جو محبت تھی پورے قرآن میں میرے نبی کے ایک ایک عضو کو بیان کیا ایک ایک عضو کا اور اللہ تمدن آئی کا نبی کی آنکھ کو بیان کیا فرمایا الم نشرح لک صدرت سینے کو بیان کیا اور بہت ساری آیتوں میں کبھی وجہ چہرے کو بیان کیا کبھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پریشانی کو بیان فرمایا کبھی آپ کے ہاتھوں کو بیان فرمایا اور مختلف جگہوں پر آپ کے ان آزا کو بیان کر کے ایک جگہ پر آپ کی پوری ذات کو لے لیا لم رو کا ان لہم لفر یا ماحول مفسرین ترجمہ فرماتے ہیں تیرے جسم کی قسم ہے پیغمبر کے جسم کی قسم کا یہ وہ عشق ہے یہ وہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے ذات اقدس صلی اللہ وسلم سے متعلق امت کو یہ کہا گیا تم اس نبی کا فالو کرو گے ان کی اطاعت کرو گے ان کی فرما برداری کرو گے لا الہ الا اللہ دل میں ہوتا ہے وہ دکھایا نہیں جاتا ایمان دل میں ہوتا ہے وہ دکھایا نہیں جاتا لیکن میرے بدن کے اوپر محمد الرسول اللہ کو دکھایا جاتا ہے میرا لباس میرا بولنا میرا چلنا میرا اٹھنا میری نماز میرا رکو میرا خوشو میرا اور میرا سجدہ یہ تمام باتیں محمد الرسول اللہ سے تعلق رکھتی ہے اور میرے بھائیوں نقل اتارو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پولیس والا جب پولیس کی وردی کو پہن لیتا ہے سارے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں اور ایک پولیس والا جب اپنی وردی کو پہن کر کے چلتا ہے تو سارے لوگ اس سے ڈرا کرتے ہیں تمہاری گاڑیاں پولیس کی چلتی ہے تو پیچھے پیچھے جیسے وہ بارات لے کر کے جا رہا ہے ایسے ساری گاڑیاں پیچھے پیچھے چل رہی ہے سارے لوگ اس سے ڈر رہے اور وہی پولیس والا اپنے لباس کو نکال کر ہماری طرح عام لباس میں آئے اس سے کوئی ڈرنے والا نہیں ہے اس سے ہم کو اشارہ ملتا ہے نبی کے لباس کو پہن لو اور نبی کی نقل کو تان لو اللہ ساری دنیا کو تم سے ڈرائے گا نبی کی نقل اتارو ساری دنیا کو اللہ ڈرائے گا اور اس میں کوئی شک نہیں قرآن اس پر گواہ ہے واقعات اس پر شاہد ہیں وسلام کے مقابلے میں جادوگر آئے بہت مشہور بات ہے جادوگر آئے اور ان جادوگروں نے علیہ السلام کا لباس پہن رکھا تھا یہ سوچ کر کہ جادوگری میں مقابلہ کرنا ہے تو مکمل موسا کی طرح بن کر جائے ویسے ہی بن کر آئے اور ادھر کیا ہوا ابھی تو مسئلہ پورا نہیں ہوا اور موسا علیہ السلام کا آسا جو ہے وہ اجدہ بنا اور ان کی رسیوں کو کھا گیا اور اتنے میں وہ جادوگر سمجھ گئے کہ موسا سچے ہیں یہ جادوگر نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ہم جادوگر ہیں ہمیں معلوم ہے ارے بھائی جوہری جوہری کو پہچانتا ہے جادوگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ جادوگری نہیں ہو سکتی ہے یہ کچھ اور بات ہے موسا سچے ہے وہ ایمان لے آئے صبح کو مقابلے پر آئے شام کو ایمان لے آئے موسا رب سے سوال کرتے مقابلے پر اترے تھے تو نے ایمان دے دیا فرمایا میرے موسا میرے موسا حضرت موسا کو کلیم کہا گیا اس لیے کہ اللہ سے بہت باتیں کرتے تھے بہت باتیں بہت ساری روایات ہے کیسی کیسی اللہ تعالیٰ سے باتیں فرمائی ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ تو تو سوتا ہی نہیں کروں تو کبھی سوتا ہی نہیں تو وہی اتاری اللہ نے کہ موسا تم آج کی رات میں دو کاچ کی بوتلیں لے کر سو جاؤ صبح کو میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا وہ دو کاچ کی بوتلیں لے کر سو گئے دونوں بوتلیں صبح ٹوٹ چکی تھی تو اللہ نے وہی اتاری موسا ایک رات کی نیند میں تم دو بوتلوں کی حفاظت نہیں کر سکے تیرا رب سوئے گا تو اس مخلوق کا کیا ہوگا اسی لیے اس نے اپنی صفت بیان فرمائی لاسین تم والا نو ہاں کمرے میں بیٹھ کر گناہ کرو گے تو بھی وہ دیکھ رہا ہے ماں باپ سے چپ چپ کر ایئر فون لگا کر کے گندے فلم دیکھو گے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے میرا رب تو ضرور دیکھنے والا ہے لیکن اب تو جسارت اولاد کی وہ آ چکی ہے کہ خلوت کو کیا جلوت میں باپ کے سامنے دیکھتے یہ جسارت ہے اور یہ جسارت باپ کے سامنے نہیں اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے ترمیدی شریف کی بہت لمبی روایت اور میں اس سے پہلے دو تین مرتبہ سنا چکا ہوں ادھر تو عید الفی اور دو الا جب حکومت حکومت جو ہے وہ مال کھانے پر اتر جائے گی بل امانت مغرمہ اور امانت کے مال کو اپنی پراپرٹی اور جائیداد سمجھا جائے گا اور زکات مغرما اور زکات کو تاوان اور ٹیکس سمجھا جائے گا تو اللہ یہ جملہ ہم کو رلاتا ہے اور علم سیکھا جائے گا دنیا داروں کے لیے تاکہ دنیا والے خوش ہو جائے اور علماء دنیا داروں کے در کے بھکاری بنیں گے وہ تو علم غیروں کے لیے علم سیکھا جائے گا امراط ہو اور مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرتے ہوئے شریعت کو چھوڑ دے گا وہ آخر اول اور پچھلے لوگ اپنے اکابر پر لانت کریں گے آج لانتیں ہو رہی ہے کوئی صحابہ پر لان تان کر رہا ہے کوئی تابعی پر لان تان کر رہا ہے کوئی ابو حنیفہ کو کافر کہہ رہا ہے کوئی شافعی کو کافر کہہ رہا ہے کوئی مالک کو کافر کہہ رہا ہے کوئی امام کوئی کوئی امام احمد ابن حنبل کو کافر کہہ رہا ہے علیہ کوئی حضرت عائشہ کو کافر کہہ رہا ہے کوئی عمر کو کافر کہہ رہا ہے کوئی صدیق کو کافر کہہ رہا ہے کفرت فتوے اپنے اکابر پر لگائے جا رہے ہیں وساد عرض لوگ اور قوم کے سردار زلیل لوگ ہوں گے قوم کے بڑے جو بنیں گے وہ زلیل ہوں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا اور وہ قوم کے سردار بنیں گے وہ آپ کا عم اور اپنے ماں کی نافرمانیاں ہوگی وہ آدنا صدی کا ہو اور اپنے دوستوں کو قریب کیا جائے گا وہ اکسا آبو ہو اور اپنے باپ کو لات ماری جائے گی وہ اکسا آبا ہو اپنے باپ کو لات مارے گی بسور بت الخب اور شرابیں خوب پی جائے گی ہاں آج ہمارے جوان خوب پی رہے خوب پی رہے اسی لیے بخاری شریف میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت پر ایک دور آئے گا کہ لوگ شرابوں کے نام بدل بدل کر پیئیں گے آج شرابوں کے نام بدل کر پیے جا رہے فرمایا شرابوں کے نام بدل بدل کر پیئیں گے پھر کیا ہوگا فرمایا دولت بہت ہوگی تو اپنے مکان بڑے عالیشان بنائیں گے اور کوئی غریب ان کے مکان کو دیکھ کر جائے گا کہ یہاں کچھ مل جائے گا وہ بھی آئے گا دامن پھیلاتا ہوا بھائی میں غریب ہوں میرے بچے کھانے والے کچھ دے دو یہ کہے گا اچھا کل آ جانا میں تمہیں دے دوں گا اور بہت زیادہ دوں گا کل آ جانا یہ ہٹانے کے لیے بگانے کے لیے اس طرح کی بات کہہ کر اس کو روانہ کر دے گا وہ غریب سوچے گا چلو میں کل جاؤں گا تو وہ بہت دے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل آنے سے پہلے اللہ کا عذاب اس پر اتر چکا ہو بخاری شریف میں ہے میری امت پر ایک دور آئے گا کہ میری امت کی عورتیں ظلم خلسا بت کے اردا گرد ناچے گی آج یہ وہ دور آ چکا ہے ہاں یہ وہ دور آ چکا ہے کہ مسلم خواتین اور مسلم عورتیں نبی غیر مسلم کی بات نہیں کر رہے ان کا تو مذہب ہے روایت میں جو بتایا گیا وہ مسلم سے متعلق آج یہ دور آ چکا ہے کہ مسلم عورتیں بتوں کے اردا گرد ناچ ناچ کر وہ مختلف قسم کے گانے گائے جا رہے ہیں اسی لیے فرمایا شربت بت شراب بہت پی جائے گی اور اور مسجدوں میں شور ہوگا اور باہر کے جھگڑے مسجد میں لائیں باہر کے اختلاف مسجد میں حل کریں گے اور مسجد بجائے اللہ کا گھر ہونے کے اس کو اللہ کا گھر بھی تصور نہیں کیا جائے گا اس کی بے حرمتیاں ہوگی اس کی ذلتیاں ہوگی اور اس کی پامل کی کوئی فکر نہیں ہوگی صرف فکر ہوگی تو یہ کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے مرتفا کل اسوا تو کل مساجد اور آگے تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معذیب اور ناچگان کے جتنے آلات ہیں وہ بہت عام ہو جائیں گے اور اتنے عام ہوں گے کہ لوگ اس کو تہذیب و تمدن سمجھیں گے اس کو ثقافت سمجھیں گے اجی ہو رہا ہے اجی ہو رہا ہے اب کسی نوجوان کو کہہ دو پیارے کیوں ایسا کر رہا ہے یہ گندی فلمیں اور کان میں ایئر فون لگا مایا تم پرانے لوگ ہو تمہیں کیا پتا تم پرانے لوگ ہو آج ننگے پن کو تہذیب کہا جا رہا ہے ہماری بیٹیوں کے لباس کو جب ہم دیکھتے ہیں آج ننگے پن کو تہذیب کہا جا رہا ہے ثقافت کہا جاتا ہے بد اخلاقیوں کو اخلاق بتایا جا رہا ہے اور اخلاق کو بد اخلاقی بتایا جا رہا ہے کتنا فرق ہو گیا کتنا بڑا فرق ہو گیا کیا وہ اخلاق تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کیا اس وقت ہمارے اخلاق ہیں ہم اس وقت کس اسٹیج پر کھڑے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے انہی باتوں کو ذکر کر کے اور پھر ایک عجیب بات ہے مل صاحب کیا کریں ایڈجسٹ ہونا چاہیے ہمیں تھوڑا واہ واہ بہت پیارا جملہ بولتے ہیں اکول برابر تو تھوڑ جو ہے مل صاحب کچھ تو ایڈجسٹ ہونا چاہیے کچھ ان جیسے ہونے چاہیے یہ کیا سر پہ امامہ یہ کیا سر پہ توپی یہ کیا داری یہ کیا کرتا پجاما مانی صاحب خود تو ایڈجسٹ ان سے ہونا چاہیے کچھ تو ان کے ساتھ چلنا چاہیے کچھ تو ان سے کندھا ملا ملا کر کے چلنا چاہیے میرے بھائیو اگر ایڈجسٹ ہوتا تو میرا نبی ایڈجسٹ ہوتا ہاں وہ کیسے ایڈجسٹ ہوتا تنے تنہا مکہ میں کھڑا ہے تنے تنہا جس وقت اس نے اعلان کیا یا الناس لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے تو پرائے تو پرائے دشمن اپنے بھی دشمن تھے کنے تنہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو چار دن بعد میں مسلمان ہوئے خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی حضرت زید وغیرہ صادق ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ یہ جو چند مسلمان ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام تن تنہا ایسے موقع پر آپ کے خلاف سازشوں کی بوچھار ہے کتنی بوچھال کوئی کہہ رہا ہے قتل کرو کوئی کہہ رہا ہے بائکاٹ کرو اور بائکاٹ بھی ایسا ہوا کہ ڈھائی سال تک مفت کھلانا تو بہت دور کی بات پیسوں سے بھی مکہ کی مارکیٹ میں محمد کو جو کا ایک دانا دینے والا کوئی نہیں تھا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہفتے سے میں بھوکا تھا میں پیشاب کرنے رات میں گیا تو پیشاب میرا گرا کسی کھر کھر چیز کی آواز آئی میں نے ہاتھ گھمایا تو کوئی چیز ہاتھ میں آئی میں نے جب اس کو روشنی میں دیکھا تو وہ خشک چمڑا تھا عبداللہ ابن مسعود بھی بائیکات میں ساتھ تھی وہ خشک چمڑا تھا میں نے پانی سے اس کو دھویا میرا پیشاب گرا ہوا تھا میں نے اس کو صاف کیا اس کو سکھایا اور پانی میں بھیگو بھیگو کر اس کو چبا دیا یہ بائیکات کے حالات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہتا ہے قتل کرو کوئی کہتا ہے بائیکات کرو اور کوئی کہتا ہے نکالو ان کو بستی سے ان سارے حالات میں ایڈجسٹ کا مسئلہ ہوتا تو میرا نبی کر لیتا اونٹ کی ہوجری آپ پر ڈالی گئی سلا جزور آپ پر ڈالا گیا متاب کعبہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں کابت اللہ میں جانے کی اجازت نہیں ایسی شخصیت کو ایڈجسٹ ہوتا تو وہ ہو جاتا اور وہ کہتا چھوڑو ان مسائل کو اچھا چلو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں ایک طرف یہ بھیانک شکل ہے ایک طرف یہ دڑا شکلیں اور دوسری طرف کیا حال ہے کہہ رہے ہیں مکہ والے محمد ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دے اگر تم مکے کا امیر بننا چاہے تو ہم تجھے اپنا امیر بنا لے اور اگر تم مالدار بننا چاہے دولت کے جھیل تیرے قدموں میں ڈال دے اور اگر تو لڑکی چاہتا ہے تو مکہ کی خوبصورت لڑکی کو تیرے نکاح میں ڈال دے دوسری طرف لالچ ہے ایک طرف بھیانک حالات ہے ایک طرف لالچ ہے آج ہمارے سامنے یہی دو باتیں ہیں اور انہی حالات میں ہم کہتے ہیں ایڈجسٹ ہو جاؤ میرے نبی علیہ السلام ایڈجسٹ نہیں ہوئے بلکہ میرے نبی کو جب ان باتوں کی دعوت دی گئی اور یہ بھیانک شکلیں سامنے آئی تو کیا فرمایا کیا فرمایا اللہ نے وہی اتاری اور فرمایا کل یا ائو ہلکا فرون لا آبد ما تابد ولا ان تم آبد نما آبد ولا انا آبد ما ابد تم ولا ان تم آبد نما آبد نقم دین نقم ولی دین فرمایا ایڈجسٹ کی بات کر رہے ہو میں تمہارے رب کی کبھی عبادت نہیں کر سکتا ہوں اور اگر تمہارے دلوں پر باہن لگ چکا ہے تو تم میرے رب کی کبھی عبادت کرنے والے نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا تمہارا دین تمہیں مبارک میں اپنے کلمے کو بلند کر کے رہوں گا اور چچا ابو کو کہہ دیا میرے ایک ہاتھ میں آفتا اور میرے دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو پھر بھی میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں یہ کیا مسئلہ ہمارا ہو گیا ذرا ذرا سی بات میں مسلم نکاح کے مسئلے میں ایڈجسٹ زندگی گزارنے کے مسئلے میں ایڈجسٹ بازار میں سوٹ کے کاروبار میں ایڈجسٹ نمازوں کے چھوڑنے میں ایڈجسٹ لوگ کیا کہتے ہیں مطلب کیا کریں جمعہ کا وقت ہے ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے اس لیے جمعہ چھوڑ دیتے ہیں فرمایا جان بوجھ کر میرے نبی نے فرمایا جس نے تین جمعوں کو چھوڑ دیا خطرہ ہے کہ ایمان سے نہ نکل جائے یہ کیا مسئلہ ہم نے بنا رکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگیوں پر آؤ اللہ کے نبی کی مبارک اور پیاری پیاری زندگی پر آؤ میرا نبی جو زندگی ہمیں دے کر کے گیا ہے وہ اتنی پیاری زندگی اور اتنی صاف ستھری زندگی اور اتنی محبت بھری زندگی اور اتنی پیار بھری زندگی اس اس نبی نے ہم کو عطا فرمائی ہے کہ جب ہم اس زندگی کو پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ اس زندگی کو اپنائیں گے تو گھر جنت بن جائے گا اور بھائی کے ساتھ اپنائیں گے تو بھائی بھائی بن جائے گا اور ماں باپ کے ساتھ اپنائیں گے تو ماں باپ فدا ہو جائیں گے اور اولاد کے ساتھ اپنائیں گے تو اولاد گرویدا ہو جائے گی اور دشمن کے ساتھ اپنائیں گے تو وہ دوست بن جائے گا وہ پیار بھری تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر اسی لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ و رسول واتقوا اللہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال فرمایا کہ ہمیں معاشرتی زندگی سیکھنا ہے اور ہمیں معاملات کے صحیح کرنے کے مسائل کو سیکھنا ہے کہاں ملیں گے یہ معاشرتی وسائل اور معاملات کو حضرت حسن بصری نے فرمایا دور جاہلیت کے حالات پڑھنا ہو تو سورہ انعام کو پڑھو اور معاشرت اور معاملات کو پڑھنا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورہ حجرات کو پڑھو سورہ حجرات میں اللہ کے حبیب کی زندگی کو بتائیے لا تقدم بین ید اللہ و رسول مسلمانوں کو کہا گیا ایمان والوں کو کہا گیا اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو یا آگے نہ بڑھنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آگے نہ چلو ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آگے نہ چلو لیکن اس کا بہترین مطلب جو محدثین نے پیش فرمایا لا بین ید اللہ ایمان والو اللہ اس کے رسول کے مسائل سے ہٹ کر اپنی زندگی نہ گزارو اللہ اس کے رسول کے مسائل سے ہٹ کر اپنی زندگی نہ گزارو اور آگے فرمایا میرے نبی کا مقام بہت اونچا ہے لاڑ پاؤ پاؤ تھا نبی تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہو زور سے میرے نبی کے سامنے نہ بولنا خطرہ ہے اس بات کا کہ میرے نبی کو اگر ٹھیس پہنچی یا دل میں ناراضگی ہو گئی تو کہیں تمہارا ایمان نہ چلا جائے حضور پاک صلی اللہ یہ آیت آج بھی محمد ایک لکھی ہوئی آج بھی لکھی ہوئی ہے اور وہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے زور زور سے چلاؤ مت مچ لاتر پاؤ اصواہ جب یہ آیت اتری ہے ابو بکر صدیق آہستہ آہستہ بولتے حضرت عمر بالکل آہستہ حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو یہ پوچھنا پڑا عمر کیا کہہ رہا ہے زور سے بولو اتنے آہستہ یہ پوری صورت جو ہے نا ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دے رہی ہے اور میں نے دوسری آیت پر اسی صورت کی معلوم اللہ رسول اللہ نبیتی حکم فی کثیر امر لانی فرمایا لوگوں تم جانتے ہو کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے اور تم بہت سارے مشورے میرے نبی کو دیتے ہو میرے نبی بھی مشورہ فرماتے تھے یاد رکھو بہت بڑی چیز ہے جو صاحب وہی ہے اس نبی کو بھی یہ کہا گیا وہی والا ہونے کے باوجود کہا گیا اپنے صحابہ سے مشورہ کرو آج ہمارے عقلوں پر ہمیں غرور ہو گیا ہم یہ کہتے ہیں مجھے مشورے کی ضرورت ہے قرآن کی شاید کی سراسر خلاف اللہ کے نبی صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے کئی روایات بدر میں آپ نے مشورہ فرمایا عہد میں آپ نے مشورہ فرمایا صحابہ سے کہ کیا کرے مکہ والے آ رہے ہم مدینے میں رہ کر لڑے یا باہر نکلے وہ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ جو بدر میں نہیں گئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں باہر نکل کے لڑنا چاہیے اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ شہادت ہماری ہو جائے یا پھر اللہ کا دین آگے بڑھے اللہ کے نبی علیہ السلام اندر سے تیار ہو کر کے آ گئے اب کچھ صحابہ تھے انہوں نے فرمایا نبی کا جی چاہتا تھا مدینے میں رہ کر لڑنے کو تم نے ایسا مشورہ دے دیا جس کی وجہ سے اب نبی تیار ہو گئے کیوں نبی کو تم نے مجبور کیا اب وہ صحابہ کرنے کے اللہ کے حبیب معافی چاہتے مدینے ہی میں رہ کر کیا مقابلہ کریں گے حضرت نے فرمایا نبی جب تیار ہو جاتا ہے تو اب پیچھے نہیں ہٹتا صحابہ سے آپ نے مشورہ فرمایا رضو خندق کے موقع پر سلمان فارسی کے مشورے پر آپ نے خندق کھو خدیبیہ کے موقع پر اللہ کے حبیب جا رہے اور پتا چلا کہ مکہ سارے اطراف کے قبیلے مکے میں مقابلے کے لیے جمع ہو گئے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا کیا کرنا چاہیے کسی نے فرمایا فلاں مشورہ فلاں رائے فلاں رائے اللہ کے حبیب نے فرمایا میری رائے یہ ہے دیکھیے نبی اپنی رائے پیش فرما رہے میری رائے یہ ہے کہ یہ جتنے قبیلے والے مکے گئے ہیں ان کا تعاون اور سپورٹ کرنے کے لیے ہم بجائے اب مکہ جانے کے ان کے قبیلوں کی طرف چلے دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی یا تو وہ لوگ لوٹ لوٹ کر اپنے قبیلے میں آ جائیں گے اور اگر وہ نہیں آتے ہیں تو پھر یہ ان کے قبیلے ہمارے لیے مالے غنیمت بنیں گے اللہ کے نبی کا یہ مشورہ صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے حبیب احرام باندھا ہے گھر اللہ کے گھر کے لیے ہم کو چلے جہاں صدیق کا یہ مشورہ آیا فرمایا میرے صدیق کی بات صحیح ہے بسم اللہ اللہ کا نام لے کر مکہ کی طرف چلو راستے میں کوئی ہوگا تو اس کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوا تو اللہ کے گھر کا طواف کر کے آئے اللہ کے حبیب نے مشورہ فرمایا صدیق کی رائے پر عمل فرمایا کئی مواقع ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے ہر آدمی کا دماغ اتنا اونچا نہیں ہوتا ہے کہ ساری باتیں اس کے دماغ میں آ جائیں چاہیے کہ اپنے بڑوں سے مشورہ کرے اپنے رفقا سے مشورہ کرے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرے فرمایا تم رسول اللہ تم نے اللہ کا رسول ہے تم جانتے ہو حکم فی کثیر من الم تم فرمایا اگر یہ نبی تمہاری ساری باتوں پر اور سارے مشوروں پر عمل کر لے گا تو تمہارے لیے ہلاکت آ جائے گی اس لیے نبی کو ضرور تم مشورہ دے لیکن تمہارے ہر مشورے پر عمل نہیں ہو سکتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے فرمایا تم اپنی عقل کو شریعت کے سامنے پیش کرتے ہو لیکن شریعت تمہاری ہر عقلی بات کو مان لیے ضروری ہے بڑا عجیب مسئلہ مستند فرمایا تو شریعت تمہاری ہر بات کو مان لے اور اگر تم ایڈجسٹ ہوتے چلے گئے غیر قوموں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ نسارا کے ساتھ ان کی تہذیبوں کے ساتھ ان کے کلچر کے ساتھ تو پھر حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ کا ایک استدلال بھی سن لے ان توفا نہ توقع سے کالو فیما کن تو کالو کن نہ پونا ہوں جہنم کیا فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اس کی عبارت ہے اس میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ مکہ میں کچھ لوگ مسلمان تو ہوئے تھے لیکن دولت کے خاطر اپنی پراپرٹی کے خاطر اپنی جائیداد کے خاطر ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی مدینہ منورہ کی طرف اور جب بدر کا مسئلہ پیش آیا تو وہ مسلمان جو چھپے چھپے مسلمان تھے اور اور, اور مشرقین کے ساتھ بدر کے موقع پر نکلے مسلمانوں کے مقابلے میں مسلمان آئے ان لوگوں کا تعاون کرنے کے لیے اور کیوں آ رہے تھے کیوں ہجرت نہیں کی پراپرٹی کے خاطر جائیداد کے خاطر جب وہ بدر میں مقابلے پر آئے ہیں اور مسلمانوں کا تیر ان مسلمانوں کو لگا اور جب وہ مرنے لگے تو اس موت کے موقع پر فرشتے ان کی روح کو قبض کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان تو ظالمی انفسین کون کون ارے تم کہاں تھے کیوں ہجرت نہیں کی کیوں مکہ کو نہیں چھوڑا وہ کہتے ہیں ہم کمزور تھے بہانہ ہے کمزوری کا بہانہ ہے پراپرٹی کی محبت تھی تو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارب اللہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہیں بھی چلے جاتے اب تمہارے لیے جہنم ہے حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے استعمال کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو لوگ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں طریقہ نصارہ پر طریقہ یہودیت پر طریقہ مشرقین پر طریقہ کفار پر طریقہ بادیوں پر جو ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی موت کے موقع پر بھی فرشتے ان کو مارتے ہوئے یہ کہیں گے کہاں تھے تم کیوں ان کے طریقوں پر تم مرے جا رہے تھے وہ کہیں گے ہم کمزور تھے ہم تو کینیڈا میں رہتے تھے تو ان کا ذرا ساتھ دینا پڑتا تھا انمت ارد اللہ واسیا اس وقت فرشتہ یوں کہے گا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا تھا دنیا کی محبت کے خاطر فرمایا تمہارا ٹھکانا جہن لگ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی کو صاف ستھری بناؤ اپنی عبادت کو بھی صحیح بناؤ اپنی توحید کو بھی صحیح بناؤ اپنی معاشرت کو بھی صحیح بناؤ اپنے معاملات کو بھی صحیح بناؤ اپنے گھریلو زندگی کو بھی بہت خوبصورت بناؤ بڑی حسین بناؤ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کتنے جوانوں کی شکایتیں ان کی بیویاں کرتی ہے کہ ہم بستر پر اکیلی پری رہتی ہے اور یہ رات بھر چیٹنگ پر رہتا ہے یہ رات بھر انٹرنیٹ پر رہتا ہے یہ مظلومہ ہے اور اگر بستر پر پڑی پری بدعا کرے گی شوہر ہلاک ہو جائے اپنے گھر کو سہانا بناؤ اس کے حقوق کو ادا کرو اپنے گھر کو جنت بناؤ لڑائی جھگڑوں سے گھر سہانا نہیں بنتا ہے محبت سے بنتا ہے پیار سے گھر سہانا بنتا ہے پیار سے گھر جنت بنتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی کو بھی ایسے ہی کھول کھول کر صرف قول سے نہیں بلکہ عمل سے بھی پریکٹیکلی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اور آنے والی بہو سے متعلق سانس اور خسر کو بھی چاہیے کہ اپنا وسیع رکھے اسے اپنی بیٹی سمجھی وہ بیٹی اس کو اپنی ماں اس لیے نہیں سمجھ رہی ہے کہ اس نے بیٹی نہیں سمجھی بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ اگر اپنی بیٹی سے قصور ہوتا ہے تو کہتے ہیں بیٹا کوئی حرج نہیں چلو پیالہ ٹوٹ گیا نا ابا لے آئیں گے دوسرا اور اگر بہو سے ٹوٹ گیا تو دن بھر تانے سنتی رہی دن بھر تانے سنتی رہی میں نے ایک جگہ یہ معاشرے پر بات کی تو میں نے وہاں یہ کہا کہ دنیا میں ایک عورت بڑے سکون سے گزری اور وہ ہے ہوا علیہ السلام جن کی سانس بھی نہیں تھی جن کی نرن بھی نہیں تھی سارے مسئلے ان دونوں سے ہوتے سانس اور نرن انہیں دونوں سے مسئلے ہوتے گھر بھرکتا انہیں لوگوں سے تو حضرت حمال اور ایک عورت کا لطیفہ ہے کہ میں جب بہو بنی تو ساس اچھی نہیں ملی اور ساس بنی تو بہو اچھی نہیں ملی تو میری تو جوانی بھی برباد میرا مرادہ بھی برباد دونوں ہی میرے تو برباد ہو گئے تو اپنے گھر کو سہانا بناؤ اخلاق نبوی کو اپنے گھر میں لاؤ معاف کرنے والا سینہ بناؤ درگزر کرنے والا سینہ بناؤ سہنے والے بنو جواب دینے والے نہ بنو مقابلہ کرنے والے نہ بناؤ سہنے والے بنو نبی کی بے شمار روایتیں ہیں سہ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں بھی سہا مدنی زندگی میں بھی سہا ہنین کے موقع پر دیہاتی آیا اور حضرت کے گلے میں چادر تھی اس نے زور سے کھینچا کتنے زور سے بخاری شریف میں ہے آنکھیں حضرت کی باہر نکل آئی اور کہنے لگا محمد یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے لا مجھے مال دے اللہ کے حبیب نے بولا نہیں جا رہا تھا اشارے سے فرمایا چادر تو چھوڑ میری تھی جی، چادر تو چھوڑ اس نے چادر چھوڑی پھر یہی کہا مان لا نہ تیرا ہے نہ تیرے تیرے باپ کا ہے حضرت نے فرمایا تو دیر سے آیا میں سارا مال ہنین کا تقسیم کر چکا تو جلدی آتا میں تجھے بھی دے دیتا میرے پاس نہیں ہے وہ کہنے لگا مجھے تو مال چاہیے چاہے تو کہیں سے بھی لا حضرت بلال سے حضور نے فرمایا قرضہ لے کر اس کو دو ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو ادا کر دیں گے لیکن اس کو کچھ نہیں کہا سہ گئے سہ گئے میرے سے اس سے بہتر اخلاق کوئی نہیں ہو سکتے ان نب میت میتھ پھر جو سہنے والا ہوتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا ہے سہ کر کے تو دیکھو جواب دے کر دیکھ لیا غصہ کر کے دیکھ لیا لڑ کر دیکھ لیا مقابلہ کر کے دیکھ لیا سہ کر کے تو دیکھ لو کہ اللہ ہمیں کیسے کامیاب بناتا ہے اللہ شان ہو ہماری عبادتوں کو توحید کو معاملات کو معاشرت کو اخلاق کو یہ تمام پہلوؤں کو اللہ ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے بھائی یہ یہ جو وقتاً فوقتاً جو یہ مجلسیں منعقد ہوتی ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ہر مسجد میں لوگ اس طرح کی مجلسوں کو منعقد کرتے ہیں وہ اسی لیے تاکہ لوگوں کی زندگی بنے اللہ کے ساتھ تعلقات ہمارے خوشگوار بن جائے ہمارے اخلاق صحیح ہو جائیں ہمارے کیریکٹر صحیح ہو جائے اس کے لیے ان مجالس کو قائم کیا جاتا ہے صرف کھانا پینا ہوا کہ ڈنر اور لنچ اور ناشتہ بہترین کر لیا اور اس کے بعد نشستن برخاستن اور اٹھے اور مسئلہ ہو گیا تو نہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا نہ آپ کو کوئی فائدہ ہوگا اپنی زندگی کو بنانے کی فکر لے کر اٹھو اپنے معاشرت کو درست کرو گے آپ کو اپنے معاملات کو درست کرو گے اپنے اخلاق کو درست کرو گے سہنے والے بنو گے عبادت کرو گے نماز کو پابندی سے پڑھنا توحید کو اپنے دل میں جگا دو اللہ کی ایک وحدانیت کے ایسے قائل ہو جاؤ کہ جب بھی کوئی میرا بیماری کا صحت کا حالت کا غم کا خوشی کا دولت کا غریبی کا کوئی بھی مسئلہ میرے سامنے آ جائے میرا اللہ فوراً میرے سامنے ہو اگر اس طرح کی توحید آ گئی تو انشاءاللہ ہماری توحید ہمیں قیامت کے دن جنت میں لے جائے گی اللہ شانو ہم تمام کو اللہ کے نبی کی مبارک سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں اپنے ان آنے والے تمام رفقا کی طرف سے حضرت مولانا الرحیم صاحب دعوا مولانا ملالیہ بکر صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ مولانا یاسین صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے ان تمام رفقا کی طرف سے آپ لوگوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے ایسے موقع پر ہمیں یاد کیا اس لیے کہ ایک انسان کے پاس بیج ہوتا ہے لیکن کھیت نہیں ہوتا تو بلا وہ اپنے بیج کو کہاں ڈالے گا آپ نے اپنے کھیت کو ہمارے سامنے رکھا اور ہمیں بیج ڈالنے کا موقع عطا فرمایا ہم آپ کے شکر گزار ہیں اللہ ہم تمام کو مبارک شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے سیرت رسول آئے گی دنیا کے حالات بدلیں گے سیرت رسول نہیں ہوگی دنیا کے حالات بگڑیں گے صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتی تیار ہم میں شکر گزار ہوں ان نوجوانوں کا بھی جنہوں نے سارا نظام کیا کھلانے میں پلانے میں جو والنٹیئر حضرات ہیں جنہوں نے تین دن مسلسل محنت کر کے کوئی بیچارہ پکانے والا ہے کوئی کھلانے والے ان سب کا بھی میں شکر گزار ہوں قاری طاہر صاحب ان کے رفقا اس مسجد کے منتظمین اور جتنے ان کے ساتھ کارکنان ہیں اللہ سب کو بہترین بدلا عطا فرمائے ہمیں نہیں پتا کہ اس مجمع میں خدا کس کو توفیق دے اور اس کی توفیق ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے یہ بہت بڑی چیز ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات پر میں اپنی بات ختم کروں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب شروع میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا میرے حضرت سے میں نے سنا شروع میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا تو پانچ آدمی بیٹھتے تھے اور حضرت نے ان پانچ آدمیوں میں ایک مرتبہ فرمایا میری جماعتیں امریکہ جائے گی میری جماعتیں رسیا جائے گی میری جماعتیں فلاں جگہ جائے گی تو وہ پانچ آدمی میں تین تو میوات کے تھے جو بالکل دیہاتی قسم کے اور دو دہلی کے تھے تو وہ میواتی کہنے لگے ارے مولوی جی آ کے ٹھکانے نہیں وہاں کی باتیں کرے تو میواتی زبان میں کہنے لگے مولوی جی آپ کے ٹھکانے نہیں وہ آپ کی باتیں کرے حضرت ہنس پڑے کچھ نہیں فرمایا لیکن ایک ایک اللہ کا خدا رسیدہ بندہ تھا اس کی آہیں تھی اللہ نے اس کے کام کو ساری دنیا میں پہنچا ساری کائنات ابھی ابھی میں نے ہمارے حضرت سے ایک ایک بات بڑی عجیب و غریب سنی آخری مرض کے اندر آخری بیماری کے اندر حضرت جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو فرماتی تھی میری چارپائی کو مسجد میں لے چلو چارپائی اٹھا کر لاتے تھے حضرت چارپائی پر لیتے لیتے نماز پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ کوئی بڑے مفتی صاحب لائے نام نہیں لیا کوئی بڑے مفتی صاحب فرمایا حضرت میں فتوا دیتا ہوں آپ کے لیے مکان میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں اب یہیں اکیلے نماز پڑھ لی تو حضرت کا جملہ انتقال سے تین دن پہلے کا حضرت نے فرمایا مولوی صاحب مجھے مرتے مرتے منافق بنا کر مارنا چاہتے ہو کیوں کیوں منافق فرمایا میرے نبی نے فرمایا کہ جان بوجھ کر جماعت کو چھوڑنے والا مسجد کے قریب رہ کر وہ منا مجھے منا حالانکہ گنجائش تھی اجازت تھی آپ کے لیے یقیناً فتوا ہے روایت میں موجود ہے کہ آخری دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نمازیں اپنے مکان میں پڑھی مسجد نبی کے پڑوس ہی میں لیکن حضرت پر ایک خوف کا غلبہ تھا اس لیے حضرت نے یہ جملہ فرمایا ان اکابر کی زندگیوں میں ہمیں نبی کی سنتیں نظر آتی ہے اسی لیے حضرت کا ایک ملفوظ ہے دائی دائی نہیں ہو سکتا جس کی زندگی میں تحجد نہ ہو وہ دائی دائی نہیں ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں تحجد نہ ہو تحجد سے دن بھر کے کاموں میں مدد ملتی ہے میرا نبی رات رات بھر کا تھکا ہوا تھا لیکن تحجد کو اس نے کبھی نہیں چھوڑا اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ نبی کریم رحمت تیار